حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مال عام اور بہت زیادہ ہو جائے گا تجارت پھیل جائے گی علم دیکھنے میں عام ہوگا مگر آدمی کوئی سودا کرے گا تو کہے گا میں سودا پکا نہیں کرتا حتیٰ کہ میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں اور ایک بہت بڑے قبیلے میں کاتب تلاش کیا جائے گا تو انہیں اور ایک بہت بڑے قبیلے میں کاتب تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکسٹھ